Assalamu alaikum. This is lecture 9 of Gender Issues in Psychology. In today's lecture, we'll start our discussion of different psychological approaches, theories that explain the origin and basis of gender differences. We started the discussion on the biological differences in the last lecture. But before we start our lecture today, let's quickly go through the recap of the last lectures. In the last two lectures, we talked about the biological the innate, the inherent bases of gender differences. ہم نے بات کی تھی کہ جینڈر ڈفرینس سائیکولوجیکل اینگل سے بھی دیکھے جاتے ہیں اور سوشل اینگل سے بھی لیکن ایک چیز جو بہت آبیسلی دکھائی دیتی ہے وہ ہے بایولوجیکل یا فزیکل ڈفرینسز یعنی کچھ ڈفرینس جو کہ آبیس ہیں فیزیکل ڈفرینسز باڈیلی اسٹرکچر کے ڈفرینس اور کچھ انیٹ ڈفرینس جو کہ انہرنٹ ہیں انٹرنل بھی ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کا امپیکٹ دکھائی دیتا ہے we talk about three physiological and biological features that make difference between the two genders we talk about the impact of chromosomes hormones and the organization and structure of the nervous system ہم نے کہا تھا کہ مرد اور خواتین یا میل بچے اور فیمل بچے ڈفرینٹ طرح کے کروموزومل پیٹرن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ایک کے پاس ایکس ایکس پیٹرن ہے اور ایک کے پاس ایکس وائی اسی طرح سے جو ہارمونس میلز میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ اینڈروجنس ہیں فیمل میں دوسری طرح کے ہارمونس ہیں جیسے کہ ایسٹروجنس اور ان ہارمونس کے اپنے اپنے افیکٹ ہیں اور تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ نروس سسٹم کا اسٹرکچر ہم نے دیکھا ہے کہ میلز میں اور فیملس میں ڈفرینٹ ہے اور تھیرسٹ جو اس اپروچ میں بلیو کرتے ہیں ان کے خیال میں بنیادی فرق جو مردوں اور عورتوں میں ہے وہ اسی بایولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے ہے مگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو بہت سے سائیکولوجسٹ اور بہت سی دوسری اپروچ اس چیز کو ڈینائی تو نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینس اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں جتنے زیادہ کلچرل فیکٹرز ہیں اپ برنگنگ ہے چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز ہیں سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں اور کسی میل یا فیمل بچے کی پرسپشن ہے of their own position in the society آپ اپنے آپ کو ایک میل کے طور پہ سوسائٹی میں کیسا محسوس کر رہے ہیں اور فیمل کے طور پہ کیسا دیکھتے ہیں اس سے بھی بہت حد تک اس بات کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس رول میں ڈالنا چاہیں گے ہو سکتا ہے کہ مرد ہوتے ہوئے بھی لوگ فیمل کیریکٹرسٹکس اڈاپٹ کرنا چاہیں اور بہت سی فیملس ہوں گی جو میل کیریکٹرسٹکس اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بنیادی فیکٹس کی بات بھی کی تھی کہ ریسرچ میں کچھ بیسک فیکٹس ہیں جو کہ دیکھے گئے ہیں کہ میلز اور فیمیلس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان لیکچرز میں جو کہ تھیریز کے بارے میں the the theories about development of gender roles and gender difference will be discussing at least eight different theories کچھ تھیریز کے بارے میں آپ آلریڈی جانتے ہوں گے اور کچھ کے بارے میں آپ کے لیے شاید نئی انفارمیشن آپ کو ملے آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے ایٹ اپروچ یا ایٹ تھیریز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے theories of gender development and differentiation biological theory the behaviours theory the observation learning theory the cognitive theory the psychoanalytic theory the humanistic theory the sociocultural theory and the epigenetic systems theory جیسا کہ آپ نے ابھی اسکرین پہ دیکھا ان تھریز میں سے کچھ کے نام سے آپ فیملیئر ہیں اور آپ نے یہ چیز پہ نوٹس کی ہوگی کہ وہی تھریز بار بار خواہ ہم پرسنالٹی کی بات کر رہے ہوں یا ہم موٹیویشن کی بات کر رہے ہوں ابھی ہم جینڈر رولس کی بات کر رہے ہیں اور ہم ایون جب ہم انٹیلیجنس کی اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تب بھی انہی تھیریز کے نام بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں and if you beginning of this course we said that a theory is way of understanding and describing and behavior mental behaviour and behaviour in general processes according to their own theoretical orientation. کسی بھی سائیکولوجسٹ کی جو اپنی ایک تھوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ایک آئیڈیولوجی ہے جس میں وہ بلیو کرتا ہے اسی کے حساب سے وہ بہیویئر اور مینٹل پروسیس کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے اور اس پہ ریسرچ کرتا ہے same is the case with theories about the development of gender differences and the adoption of gender roles Epigenetic systems theory اس کے نام سے آپ شاید زیادہ واقف نہیں ہوں گے اور اسی طرح سے سوشو کلچرل تھیری کا ہم استعمال دوسرے ٹاپکس میں زیادہ نہیں کرتے مگر جینڈر ڈفرینس اور جینڈر رولس کے حوالے سے اور جینڈر اسٹیو ٹائپس کے حوالے سے یہ دونوں تھیریز ایک ماڈرن اپروچ رکھتی ہیں اور زیادہ ریلیونٹ بھی ہے لیکن ہم ایک ایک کر کے ان تمام تھیریز کی بات کریں گے In the last lecture, we started discussing the biological approach. Biological approach is the approach that believes and that promotes the idea that the differences between men and women are basically biological in nature. They are born with a different biological makeup. They are born with a different genetic package, a different chromosomal uh, makeup, a different chromosomal style, a different set of chromosomes. At the same time, related to that, they have totally different patterns of hormones ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہارمونس جو مردوں میں ڈومینیٹ کرتے ہیں اور زیادہ ایکٹیو ہیں ان کا افیکٹ ہوتا ہے مردوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ میں وہ ان سے مختلف ہارمونس ہیں جو کہ فیملس میں پائے جاتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جینڈر میں دوسرے جینڈر والا ہارمون سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا ہارمونس موجود ہیں لیکن ان کا لیول اور ان کی ایکٹیویٹی میلز میں مختلف ہے اور فیملز میں مختلف ہے میلز میں اینڈروجن زیادہ ایکٹیو ہے اور فیملز میں ایسٹروجن اور دیگر اس سے متعلقہ دوسرے hormones androgen hormones are related to male characteristics the most important androgen is testosterone In normal conditions, the genes associated with the sex chromosomes determine the amount of androgens. In case of any problems with this process, development of physical characteristics negatively affected ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی اور اس کو ہم بھی اسی لے رہے ہیں کہ آج کے لیکچر کا تعلق بھی اسی کی بیسس پر بنتا ہے اینڈروجنس کا لیول کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے بہیویئر چینجز بہت زیادہ آ سکتی ہیں اور ریسرچ سے یہ چیز ثابت بھی ہوئی ہے فزیکل ایکٹیویٹی پہ یا اگریسونیس پہ اور بہت سی دوسری ابلیٹیز جیسے کہ اسپیشل ابلیٹی جو ہے یا ایبسٹیکٹ تھنکنگ ابلیٹی جو ہے اس پہ اس کا فرق پڑتا ہے اگر ہارمونل پیٹرن فیمیلز میں ہو یا میلز میں ہو اگر اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے کسی طرح کا کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے نیگیٹو کانسیکوینس ہو سکتے ہیں in other word the development of reproductive features and characteristics does not take place in normal pattern if something goes wrong with chromosomal pattern اور ود دا ہارمونل پیکٹ اب یہ ڈیفیکٹ جو ہے ہارمونس میں یا کروموزومس میں کہاں سے آ سکتے ہیں اس کے کم از کم دو ریزنس ہو سکتے ہیں ایک تو جینیٹک ڈیفیکٹس یعنی پیدائشی طور پر انہیریٹڈ بیسس کے اوپر ان میں کوئی ڈیفیکٹس ہیں پیدائش سے پہلے ہی وہ ڈیفیکٹس وہاں پہ تھے جس کی وجہ سے لیٹر آن نارمل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹل ہوں ایکسٹرنل ہوں جن کی وجہ سے یہ ڈیفیکٹس پیدا ہو جائے مثلاً ماں نے کوئی ایسی میڈیسنس لی ہیں یا کوئی ایسے کیمیکل سبسٹینس کو وہ ایکسپوز ہوئی ہیں جن کے اثرات کی وجہ سے ہارمونس میں اور میں کوئی ڈیفیکٹ یا کوئی تبدیلی کوئی کمی یا بیشی کوئی ڈلیشن ہو گئی ہے یا ایڈیشن ہو گئی ہے اور یہ سب کا سب لیٹر لائف میں بچے کی نشو نما پر اپنا اثر ڈالتا ہے some facts males are more aggressive in all cultures and the male child has higher mortality rate than the female child less in X mortality make up plays Androgen role in higher mortality rate and main androgen hormones and Androgen androgen are are to male characteristics most important being testosterone. کچھ بنیادی فیکٹس جو ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھے وہ یہ تھے کہ میلز میں جو کروموزومل میک اپ ہے اتنا زیادہ اسٹیبل نہیں ہوتا اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا اتنی زیادہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا جتنا کہ فیملس کا کروموزومل پیٹرن اور اسی اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے میل پیٹرن میں زیادہ چانسز ہیں کہ میل بچہ جو ہے ولنریبل ہوگا to any type of disease اور یہی وجہ ہے کہ میل بچوں کا مورٹیلٹی ریٹ دنیا بھر میں زیادہ ہے فیملس میں اس کے مقابلے میں پیدائش کے وقت بھی اور لیٹر لائف میں بھی کم بیماریاں ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں مثلاً ہارٹ ڈیزیز ان میں کم پائی جاتی ہے آف لائف میں زیادہ ہے ٹیسٹاسٹرن جو کہ ایک اہم ہے اور سب سے زیادہ اپنا اثر رکھنے والا اینڈروجن ہے اس کا اگریسونیس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے اور اس کا فیزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے جو کہ ہم میل اور فیمل بچوں میں ابتدا سے ہی دیکھتے ہیں یہ کچھ بیسک فیکٹس تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا انہیں سے کنیکٹڈ فیکٹس اور ریسرچ ایویڈینس کے بارے میں ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو ہم اپنے لیکچرز میں آپ کو جہاں پہ انفارمیشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ریسرچ ریفرنسز بھی دکھاتے ہیں جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی انفارمیشن شاید یہ ممکن نہ ہو کہ کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کریں تو آپ کو یہ انفارمیشن بہت زیادہ ڈیٹیل میں ملے گی اور آپ کو بہت سی انٹرسٹنگ فائنڈنگ وہاں پر دکھائی دیں گی تو ہم بات کر رہے ہیں بایولوجیکل اپروچ کی یعنی بایولوجیکل بیسس پر اسٹریس دینے والی تھیری کی بایولوجیکل اپروچ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ اپروچ ہے جس کے مطابق مردوں کے اور خواتین کے ڈفرینس بنیادی طور پر بایولوجیکل بیسس رکھتے ہیں in other word they are seeing that men and women are different because they are biologically different, they have different bodily structures, different physiological makeup, different sets of hormones and chromosomes, and a different way of the organization and structure of the nervous system. And then, in other words, they are saying, we can uh, decipher that if these differences were not there, men and women would probably be the same. یعنی مردوں اور عورتوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ تو بایولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے ہے اور اگر یہ ڈفرینس نہ ہوتے تو مرد و خواتین ایک سے ہی ہوتے ہم نہیں جانتے کہ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن بہت سی ریسرچ ایویڈینس ہے جو بایولوجیکل اپروچ کی اس مین ہائپوتھس کو سپورٹ کرتی ہے اور بہت سی ریسرچ دوسری جانب ایسی بھی ہے جو کہ ان آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بایولوجیکل ڈفرینس ضرور ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن جینڈر رولس اور جینڈر ڈفرینشیشن جو ہے وہ ان بایولوجیکل فیکٹرز کی بجائے معاشرتی یا سوشل فیکٹر اور کلچرل فیکٹر کی وجہ سے اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹس کی وجہ سے پائی جاتی ہے men and women have different genetic patterns whose expression depends upon hormonal action the action of hormone determines physical sex characteristics prenatally as well as postnatally تو میل بچہ اور فیمل بچہ یا بچی پیدائش کے وقت اپنے ساتھ ڈفرینٹ کروموزومل سیٹس لے کر آتے ہیں اور ان میں ایک جینیٹک جینیٹک کوڈ موجود ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کرے گی اس کا کیا اثر ہوگا اس کے کیا فنکشن ہوں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہارمونس کے اوپر یعنی ہارمونس اور کروموزومس کا عمل جو ہے انٹر ریلیٹڈ ہے اسی کی بیسس پہ فزیکل کیریکٹرسٹکس اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور ابلٹی ریلیٹڈ کریکٹرسٹکس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اگر کسی طرح کا کوئی ڈیفیکٹ ہارمونس کی سیکریشن میں یا ان کے پیٹرن میں یا ان کے لیول میں ہو جائے تو تمام کی تمام فزیکل کیریکٹرسٹکس اس سے متاثر ہوتی ہیں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جینیٹک پیکج تو نارمل تھا ہارمونس میں پرابلم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ریپروڈکٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہو جائیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارمونس تو شاید نارمل ہوتے لیکن جینیٹک میک اپ میں ہی ڈیفیکٹس تھے جس کا مطلب ہے کہ ابتدا سے ہی جو ایک بایولوجیکل ڈیولپمنٹ ہونی تھی جو کسی بچے کو میل یا فیمل بچے میں تبدیل کرتی وہ وہ جو ہے ظہور پذیر نہیں ہوتی اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیفیکٹس کا شکار ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ میل چائلڈ ہے یا female child female exposed to high level of androgens tend to be more physically active لائکرس ایک ریسرچ فائنڈنگ جس کو بایولوجیکل ڈفرینس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور جس کو استعمال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ہارمونل ڈیفیکٹس اور ہارمونس کے افیکٹ کے ثبوت کے طور پر اس کو لیا جائے ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ بچیاں جو تھیں وہ they were prenatally exposed to high level of androgen ان کی ماں نے کسی وجہ سے اینڈروجن کا زیادہ استعمال کیا بچیوں کی پیدائش سے پہلے پریگنسی کے دوران پیدا ہونے کے بعد دیکھا گیا کہ ان بچوں کے بہیویئر پیٹرنس عام فیمل بچوں کے ساتھ مختلف تھے اور ان کی بہت سی چیزیں ایسی تھی جو کہ میل چلڈرن کے ساتھ سملیرٹی رکھتی تھی خاص طور پر فزیکل ایکٹیویٹی کے معاملے میں اور ان کی بہت سی چیزوں کے بارے میں پریفرنس کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ نارمل اپنی جیسی اپنی ایج کی بچوں سے اور سملر انوائرمنٹ میں رہنے والی بچوں سے خاصی مختلف کریکٹرسٹکس رکھتی تھیں سو so, ایک طرف تو اس اسٹڈی سے اور جیسی اور کچھ اسٹڈی سے یہ دیکھا گیا کہ اینڈروجن لیول اگر ہائی ہوں تو کسی اور طرح کی کریکٹرسٹکس پیدا ہوتی ہیں اگر فیمل میں اینڈروجنس کا لیول بہت کم ہو تو اسی وقت ہی ان میں فیمل کیریکٹرسٹکس فزیکل اور بہیورل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں دا فیمل اور tomboys and physically more active as compared to their age mates Interesting findings were were revealed in the the study of of daughters who prenatally exposed to high levels androgens because mothers accidentally took androgen during pregnancy. یہ دیکھا گیا کہ وہ زیادہ ٹام بوائز تھی یعنی لڑکوں والی حرکتیں زیادہ کرتی تھی اس طرح کا اسٹائل اپنانا زیادہ پسند کرتی تھی کیونکہ عام طور پر ان جیسی ایوریج لڑکیاں نہیں کرتی تھی ان کی ماں نے ایکسیڈینٹلی استعمال کیا تھا ادروائز ہم اس طرح کے ایکسپیریمنٹ سائیکولوجی میں نہ تو ایتھیکلی خود کر سکتے ہیں اور نہ ہی شاید کوئی سبجیکٹ چاہے گا کہ ہم اس کو مختلف طرح کے ہارمونس کے کم یا زیادہ لیول دے کر ان کے اثرات کی اسٹڈی کریں اس طرح کی اسٹڈی جیسے کہ ہم نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا یہ ایک ایکسپوسٹ فیکٹو اسٹڈی ہے یا ریٹروسپیکٹو اسٹڈی جس میں آلریڈی نیچرلی کوئی چیز جو ہے اکر کی اور اس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے آفٹر کے طور پر their preference for toys was different from that of girls who had neutered female children جو تھے ان کی ایک تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ٹوائز پسند کرتی تھی کھیلنے کے لیے جو کہ عام طور پہ لڑکے پسند کرتے ہیں اسٹیروٹیپکلی جن ٹوائز کو لڑکوں کے کھلونے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ ٹرک یا ٹریکٹر یا جہاز ان میں ٹینڈینسی تھی کہ ان کو زیادہ استعمال کریں بہنسپت کسی ڈال کے ساتھ یا کسی لڑکیوں والے برتنوں سے کھیلنے والے کھلونے کے ساتھ اس کی ایک ایکسپلینیشن تو یہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ سیدھے سیدھے طریقے سے کہنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ ان میں اینڈروجنس کا لیول بہت ہائی تھا اس لیے وہ لڑکوں والے ٹوائز پسند کرتی تھی لیکن یہ کوئی اتنی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کی ایک بہتر ایکسپلینیشن یہی ہے کہ غالباً وہ یہ ٹوائز اس لیے پسند کرتی تھی کہ ان میں ایک سرٹن طرح کی ابلٹی پیدا ہوئی جس کے تحت ان کو ایک خاص طرح کے اسکل کو استعمال کرنے والے کھلونے پسند آئے ایسا نہیں کہ ہارمونس کا لیول ہائی ہونے کی وجہ سے کھلونا کی چوائس جو ہے وہ بدل گئی ہو لیکن یہ کہ ان میں ڈیکسٹیرٹی اور اسپیشل ابلٹی جو تھی وہ شاید پہلے سے تبدیل ہوگی اور بڑھ گئی as compared to other children اور جس کی وجہ سے ان کو ایک خاص طرح کے ٹوائز اچھے لگ رہے تھے اور جو ٹوائز ٹپکلی لڑکیوں کے ٹوائز سمجھے جاتے ہیں وہ ان کو بورنگ لگ رہے تھے یا اس میں اس ابلٹی کا استعمال نہیں ہو رہا تھا the British fraternal study girls with twin brothers more ایکچرس than girls with twin sisters ایک بہت بڑی اسٹڈی جو اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے برٹش فٹرنل اسٹڈی یعنی کہ جس اسٹڈی میں فٹرنل ٹوینس کو اسٹڈی کیا گیا اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو لڑکیاں اپنے ٹوین بردر کے ساتھ تھیں اس صورت میں ان میں فزیکل ایکٹیویٹی کا لیول لڑکوں جیسا تھا زیادہ ایڈونچرس تھی اور فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ انوالو ہوتی تھی بنسبت ان فٹرنل ٹوینس کے جس میں وہ لڑکیاں تھیں اور ان میں ایکٹیویٹی کا لیول ویسا نہیں تھا اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ایسا کیوں کر ہے کہ اگر فٹرنل ٹوینس ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے تو ان میں ایکٹیویٹی کا لیول لڑکیوں میں کیسے بڑھ گیا تو اس کا مین ہائپوتھس وہی ہے کہ ان کو اینڈروجن کا لیول بھائی کی وجہ سے زیادہ مل رہا تھا اب اس میں اس چیز کے اوپر ایک کریٹیسم کیا جا سکتا تھا اور ایک آرگیومنٹ اس کے اگینسٹ پیش کی گئی کہ ایسا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں فٹرنل ایک ہی انوائرمنٹ میں پل رہے تھے اور پیرنٹس ان کو ایک طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہے تھے ایک طرح کی اپ برنگنگ ان کی ہوئی جس کی وجہ سے شاید وہ زیادہ ایک سے فزیکل ایکٹیو اور زیادہ ایڈوینچرس تھے اس چیز کو دیکھنے کے لیے ایسے ٹوئنس کو بھی دیکھا گیا جس میں وہ دونوں میلس تھے اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ میلس میں ایکٹیویٹی کا لیول ویسا ہی تھا جیسے کہ نارمل میل میں ہوتا ہے خواہ ان کے ساتھ بہن تھی یا بھائی تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکٹیویٹی لیول ان کا تبدیل نہیں ہوا البتہ جو لڑکیاں تھیں میل فٹرنل والی ان میں ایکٹیویٹی لیول فرق تھی دیگر فیمل بچوں کے ساتھ اور یا فیمل ٹوئنس کے ساتھ check if this was due to socialization اور hormones boys with and brothers and boys with were compared. they were not different in being active, which shows that physical activity differences may be inherited. اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل اپروچ جس آرگومنٹ کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہے جینڈر ڈیفرنس کی بایولوجیکل نیچر کو بیان کرنے کے لیے وہ ہے ہارمونس کا افیکٹ برین آرگنائزیشن کے اوپر کس طرح سے برین جو ہے کام کرتا ہے یا اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ مردوں میں اور عورتوں میں مختلف ہوتا ہے ہم نے انیشلی بھی بات کی تھی کہ اگر ویٹ وائز دیکھا جائے تو شاید میل برین کا ویٹ زیادہ ہے فیمل برین سے لیکن اس کی ایک سمپل سی ایکسپلینیشن اور پلازیبل ایکسپلینیشن یہی ہے that brain is found with reference to the relative size of the body and the weight of the body جس سائز کی باڈی ہے اسی کے حساب سے برین کا بھی پرپورشن ہے اس لیے یہ کہنا کہ مردوں میں برین کا سائز زیادہ ہے اور اس کا ویٹ زیادہ ہے اس لیے ان کی ذہانت زیادہ ہے شاید یہ کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہوگی لیکن یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ میل اور فیمل برین اسٹرکچر میں کچھ فرق پایا جاتا ہے فرق موجود ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس سے role difference male and female perform better than males on tasks involving fine motor coordination. Males special زیادہ اچھا کام کرتے ہیں ان کی ابیلٹی زیادہ پائی جاتی ہے لیکن جہاں پر فائن موٹر کوآڈینیشن کی اور مینوئل ڈیکسٹیرٹی کی بات آتی ہے وہاں پر زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے ایک ایکسپلینیشن تو یہی ہے کہ ان کے ہارمونس اپنا اپنا افیکٹ رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں خاص طرح کی اسکل ان میں پیدا ہو جاتی ہے research has shown in in in men and monthly hormonal are links to the spatial performance though may not be directly responsible for it explanation یہی ہے کہ ٹیسٹاسٹرن لیول اور فیملس کے اپنے ہارمونس میں جو ویریشن آتی ہیں ان کی وجہ سے ان اسکلس پر افیکٹ پڑتا ہے کیا ان کی وجہ سے ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے یا indirect effect this is still a issue یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن ہارمون کی وجہ سے ایک سرٹن ابلٹی پیدا ہو جائے لیکن اس کی کچھ سائنٹیفک ایویڈینس سچ ہمارے پاس فل پروف قسم کی اور ہنڈریڈ پرسینٹ سالڈ موجود نہیں ہے کچھ ایویڈینس اس کو سپورٹ کرتی ہے لیکن بہت سی ایویڈینس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہارمونل ڈفرینس کی وجہ سے کچھ اور باڈیلی ڈفرینس آتے ہیں کیمیکل چینجز آتی ہیں مینٹل پروسیس پر افیکٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں ڈپریشن کا اینگزائٹی کا لیول چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان ابلیٹیز پر اپنا اثر پڑتا ہے لیکن وہ پھر بایولوجیکل اپروچ نہیں ہے وہ ایک سائیکولوجیکل اور سوشل اپروچ ہے some research evidence suggest the following fact about female one when the production of estrogen female sex hormone is relatively higher females perform better on task involving verbal skills and muscular as compared to when when the levels are their estrogen level is low they perform better on task involving spatial relationships یعنی جب فیمل ہارمونس کا لیول ہائی ہوتا ہے تو وہی ابلیٹیز جیسے فائن موٹر کوشن اور وربل اسکلس ان میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہوں جب ان کا لیول لو ہو جاتا ہے تو وہ ابلیٹیز وہ زیادہ اچھی پرفارم کرتے ہیں جو جنرلی میل ابلیٹیز سمجھی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میلز میں بھی جب ہارمونس کا لیول چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی ابلیٹیز میں مختلف طرح کی چینجز دکھائی دیتی ہیں disparities in brain organization some studies the fact that males tend to exhibit more specialization than males depend more heavily than females on the left hemisphere in verbal processing and more he right in processing یعنی مردوں میں اسپیشلائزیشن آف برین ایریاز زیادہ زیادہ پائی جاتی ہے اور اس پہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی تھنکنگ میں عورتوں میں دیکھا گیا کہ ایسا کم ہے ان میں لیٹرلائزیشن زیادہ پائی جاتی ہے تو اسپیشل ریزننگ کے لیے اسپیشل ابلٹی کے لیے وہ کسی اور ایریا آف برین پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور اپنی تھنکنگ کے لاجیکل ایسپیکٹ کے لیے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے لیے وہ کسی اور پارٹ پر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں research has reveal that that have a larger thicker can facilitate دسلٹیمسفیئر transfer of information therefore making possible more bilateral organization of organs brain research سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ برین کے دونوں ہیمسفیئر کو کنیکٹ کرنے والا جو ریجن ہے عورتوں میں وہ تھکر ہے براڈر ہے as compared to the region corpus in men جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ان میں انٹر ہیمسفیئرک لیٹرلائزیشن زیادہ ہے ٹرانسفر زیادہ ہے اور وہ کسی ایک ریجن پر ایک ابلیٹی کے لیے ڈیپینڈ کرنے کے بجائے ان کی یہ ٹرانسفر جاری رہتی ہے یعنی اسپیشلائزیشن آدمیوں میں زیادہ ہے اور لیٹرلائزیشن فیمل میں زیادہ ہے men's left side of brain is more develop that is responsible for conventionally logical thought abstract and analytical thinking women's right side of brain is more developed that is responsible for imaginative artistic activity holistic and intuitive thinking visual and spatial task تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جینڈر میں یا ایک سیکس میں برین کا ایک پارٹ زیادہ نمایاں فنکشن ادا کر رہا ہے دوسرے میں دوسرا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں دوسرا پارٹ اگر ایک لیفٹ زیادہ ایکٹیو ہے یا زیادہ ڈیولپڈ ہے تو رائٹ right کام نہیں کرا ایسا نہیں ہے یہ ہم اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک میں لیفٹ ریجن زیادہ نمایاں ڈیولپمنٹ رکھتا ہے اور ایک میں رائٹ right. لیکن دونوں میں لیٹرلائزیشن پائی جاتی ہے فیمل میں زیادہ مردوں میں کم یہاں سے آپ کو ایک اندازہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات کریں کہ کچھ چیزیں A B C D abilities جو ہیں آدمیوں میں زیادہ ہیں اور کچھ abilities X Y Z female میں زیادہ ہیں تو ہمیں کہیں پہ بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ دو بالکل مختلف ابلیٹیز کے مالک ہیں اور کسی ایک کی ابلیٹیز بہت زیادہ ہے دوسرے جینڈر کے مقابلے میں دونوں میں کچھ ابلیٹیز ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ابلیٹیز آدمیوں میں ہے وہ عورتوں میں نان ایگزٹینٹ ہے یا جو عورتوں میں ہے وہ مردوں میں نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں فائن موٹر کوآڈینیشن زیادہ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ شاید سلائی کڑھائی کے کام بہت زیادہ اچھی طرح سے کر سکتی ہیں لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین کی زندگی میں فیملس سلائی کڑھائی اور اس طرح کے کاموں میں زیادہ کام کرتی ہیں زیادہ ایکسل کرتی ہیں اور یہ ان کی ایک میجر آکوپیشن بھی ہوتی ہے وہیں پر جہاں بڑے شیفس ہیں جہاں بڑے ڈیزائنرز ہیں جہاں بڑے امبرائڈری کرنے والے لوگ ہیں وہ مرد ہیں جس کا مطلب ہے کہ ابلٹی دونوں جینڈرز میں پائی جاتی ہے اس کو آگے سے کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے شیپ کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک کلچرل اور سائیکولوجیکل بات ہے therefore psychologist with the biological approach believe that gender difference in verbal and spatial ability are cause by the difference between the brain organization of males and females تو بنیادی نتیجہ جو اپنی ریسرچ کے نتیجے میں بایولوجیکل تھرس نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنے زیادہ بایولوجیکل ڈفرینس ہیں اور برین آرگنائزیشن اور اسٹرکچر میں بھی فرق ہے تو میل اور فیمل دونوں اسی وجہ سے مختلف ہیں اسی بایولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے ٹھیک ہے بایولوجیکل اپروچ میں جو آئیڈیا پرپوز کیا جا رہا ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے بایولوجیکل ڈفرینس موجود ہیں سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ ہے اور اس کے لیے ایویڈینس ہمارے سامنے ہے اس کو ہم کسی وقت بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کی پرکھ کر سکتے ہیں اس کی جانچ کر سکتے ہیں لیکن جو امینس ڈفرینس پائے جاتے ہیں میلز اور میں کیا محض ان بایولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے کیا ان کے ہارمونس چینج ہونے کی وجہ سے ہیں اگر ان کے لیولس آلٹر کر دیے جائیں تو کیا مردوں میں تمام کی تمام عورتوں والی خصوصیات آ جائیں گی ان کے اموشنس ویسے ہو جائیں گے ان کی ابلیٹیز ویسی ہو جائیں گی اور اسی طرح سے اگر فیمل میں تمام ہارمونل لیول کو اور اسٹرکچر کو چینج کر دیا جائے تو کیا وہ تمام کی تمام چیزیں وہی کریں گی جو مرد کرتے ہیں غالباً ایسا نہیں ہوگا ایولیوشنری یا میکسملسٹ یا بایولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ یہی کہیں گے ایسا ہوگا لیکن جو سائیکولوجسٹ سائیکولوجیکل اورینٹیشن رکھتے ہیں سوشولوجیکل اورینٹیشن رکھتے ہیں ان کے خیال میں ایسا نہیں ہوگا بہت سی چیزیں جو میلز اور فیملس کرتے ہیں وہ بایولوجیکل ڈیفرنس کی وجہ سے نہیں تھی لیکن اس ماحول کی وجہ سے تھی اس کلچر کی وجہ سے تھی جن میں وہ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے what about the immense variation within each sex of difference between men and women are important than what about the same or even deeper difference between women and what about the overlap between the two sexes یہاں پر دو یا تین ایسے سوال سامنے آتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں جینڈر ایشوز میں انٹرسٹ رکھنے والے ریسرچر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے فیمیلز میں بیسک انٹ انہیریٹڈ جینیٹک بایولوجیکل ڈفرینس پائے جاتے ہیں لیکن ان ڈفرینس کے اثرات کتنے گہرے ہیں یہ ایک ڈبیٹیبل ایشو ہے اگر تمام کے تمام جینڈر ڈفرینس بایولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے ان ڈفرینس کے بارے میں جو مردوں میں دوسرے مردوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں یا عورتوں میں عورتوں کے ساتھ یعنی ود ان گروپ ڈفرینس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کیا دنیا بھر کے تمام مرد ایک جیسے ہیں کیا دنیا بھر کے تمام مرد ایک جیسی انالیٹیکل ابلیٹی رکھتے ہیں اور ایک جیسی ایبسٹریکٹ ریزنگ رکھتے ہیں ایک جیسے اسپیشل ٹاسک کر سکتے ہیں اور دوسری جانب کیا تمام کی تمام عورتیں ایک سی وربل ابلیٹی کی اور وربل اسکل کی مالک ہیں ایک جیسی فائن موٹر کوآڈینیشن کی مالک ہے ایک جیسی نفاست کے ساتھ کام کر سکتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ایسا ہوتا تو تمام کے تمام مرد ایک سے ہوتے تمام کے تمام عورتیں ایک سی ہوتی even in terms of emotional make up and emotional reaction we see that not all men react the same way to the same stimulus similarly not all female will react in the same manner to the same stimulus ایک ہی واقعہ اگر پچاس مردوں کے ساتھ ہو تو ہر ایک کا ریئیکشن اس کی طرف مختلف ہو سکتا ہے اسی طرح سے ایک مووی اگر آپ بیس عورتوں کو دکھائیں تو اس کا ریئیکشن ان بیس کی بیس میں مختلف ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اس پہ خوش ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر دکھی ہو سکتا ہے کوئی اگریشن محسوس کر سکتا ہے کچھ فیمل بہت زیادہ اگریسو ہوتی ہیں اور کچھ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج کرتی ہیں کچھ میلز بالکل اگریسو نہیں ہوتے اور بہت زیادہ میلو ہوتے ہیں بہت زیادہ نفیس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دھیمے مزاج کے مالک ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف کروموزومل میک اپ کی وجہ سے ایکس ایکس اور ایکس وائی کی وجہ سے یہ سب ہوتا یا اینڈروجن ٹیسٹوسٹرن ایسٹروجن کی وجہ سے ایسا ہوتا تو پھر تو ایک سمپل فارمولا تھا اسی سمپل فارمولے کے تحت تمام لوگ ایک خاص کیٹیگری میں چلے جاتے اور آپ ایک کیس پڑھتے اور آپ بتا دیتے کہ یہ فیمل کا کیس ہے یہ میل کا کیس ہے مگر ایسا ہے نہیں یہاں پر اس سے زیادہ ایک اور ایشو جس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے اور جو کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہاں بایولوجیکل ڈفرینس ہے ون ٹو ڈفرینس جو ہے وہ مردوں اور مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور عورتوں اور عورتوں میں بھی جس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے تیسری چیز جو غور کے قابل ہے وہ یہ ہے lot of overlap between men and women مردوں اور عورتوں میں ڈفرینس جو ہیں ان کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ابلیٹیز کا اوور لیپ ان میں پایا جاتا ہے جس بات پر ایک مرد کو اگریشن شو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے عورت بھی اسی پر برا محسوس کرتی ہے اور اگریسو محسوس کرتی ہے بہت سی چیزیں ہیں جس میں مرد خوش ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث ہے بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں بہت سے ڈسپلنس ایسے ہیں جو کہ مرد پسند کرتے ہیں اور اس میں ایکسل کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایکولی اچھا ایکسل کرتی ہیں جیسے سائنس ایجوکیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ برسوں میں بہت تبدیلی آئی ہے سائنس اور میتھمیٹکس کو ہمیشہ سے ایک میل ڈومین سمجھا جاتا تھا لڑکے میتھس اچھا کر سکتے ہیں اور لڑکے سائنس میں اچھے ہوتے ہیں لڑکیوں کو ہوم اکنامکس پڑھنی چاہیے لڑکیوں کو ہیومینٹیز اور آرٹ کے سبجیکٹس پڑھنے چاہیے پچھلے کچھ برسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں نے اس میں بہت زیادہ ایکسل کرنا شروع کر دیا ہے لڑکیاں بہت زیادہ لڑکیاں انجینئر بن رہی ہیں ڈاکٹرس تو ہمیشہ سے بن رہی تھی پائلٹس بن رہی ہیں ایون فائٹر پائلٹس بن رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ابلٹی تو تھی اس کو پالش کرنے کی اور گروم کرنے کی اور ٹرین کرنے کی ضرورت ان کو تھی there's a host of research indicating that men and women have more in than different according to بس بیک of different gender roles lies and different reproductive challenges face by men and women research سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں ڈفرینس اتنے زیادہ نہیں ہے جتنی کہ کامنلٹیز ہیں اب جو ڈفرنس ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوئے اس کے بارے میں ایک اچھی ایکسپلینیشن جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ of course men and were born physically differently in a way had to perform certain task ان ٹاسک کے لیے ان کی باڈی ایک خاص طرح سے بنی تھی اس کی وجہ سے ان کو سرٹن جینڈر رول دیے گئے مردوں کو زیادہ اسٹرانگ بنایا گیا عورتوں کو زیادہ فریل اور ویک سمجھا گیا ان کی زیادہ حفاظت کی جائے اور اس کے نتیجے میں جو جینڈر رولس ہمیں آج دکھائی دیتے ہیں وہ ڈیولپ ہوئے اور کی بیسس پہ بہت سی ٹائپس بھی بنی so men and women allocated اور they adapted their respect gender roles according to their reproductive functioning needs and requirements so مردوں اور عورتوں کے بایولوجیکل میک اپ کے حساب سے ان کو ایک سرٹن طرح کی لائف اسٹائل کی ضرورت تھی سرٹن طرح کے فنکشن ادا کرنے کی ضرورت تھی اسی کے مطابق ان کو ٹریننگ دی گئی اور ان کو ویسا بنایا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف کلچر میں پائی جانے والی جینڈر ٹائپس پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائپس بھی اسی کے حساب سے بنی یعنی ایک بایولوجیکل میک اپ تھا اس کے مطابق میل بچے کو میل بچے والی ٹریننگ دی گئی فیمل بچی کو فیمل والی ٹریننگ دی گئی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ رولس بڑی اسٹرانگلی اور بڑی سیریسنیس کے ساتھ اڈاپٹ کر لیے اور جب وہ ان کے ٹیپکل رولس بن گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے ٹائپس کی شکل اختیار کر لی اور ایک اسٹیج ایسی آئی کہ اگر کوئی فیمل میل والا کردار ادا کرتی تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا رول نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی میل بچہ ایسا بہیویئر اختیار کرتا ہے جو کہ فیمل کا بہیویئر سمجھا جاتا ہے تو اس کو مذاق کے اور ریڈیکیول کے قابل سمجھا جاتا ریسرچ نے یہ بات دکھائی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے بایولوجیکل ڈفرینس جو ہیں وہ شاید ایک مائنیوٹ حصہ ہے اس ٹوٹل ڈفرنس کا یا ٹوٹل امپیکٹ کا اور ٹوٹل سملیرٹی کا جو کہ مردوں اور عورتوں میں پائی جاتی ہے بہت تھوڑے اور فکس قسم کے ڈفرینس ہیں جبکہ سملیرٹیز کہیں زیادہ ہیں اور یہی ایک پوائنٹ ہے جو کہ جینڈر ایشوز ان سائیکولوجی میں ایمفسائز کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے یعنی ہم ڈفرینس کے بجائے سملیرٹیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں innate physical differences are manifested in behavior in a number of ways. The most obviously observable differences are in terms of physical activity. Boys are more physically active than girls, even in early infancy. Biological perspective کے مطابق جو innate اور structural differences پائے جاتے ہیں male اور female بچوں میں وہ ہمیں بہت نمایاں طور پر ان کے behavior میں دکھائی دیتے ہیں یعنی دوسرا تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اپنی آنکھ سے سے نیکڈ وہ ڈفرینس دیکھیں ڈفرینس دیکھنے کی جگہ ہے بچوں کے بہیویئر میں difference the most important and most obvious difference found in terms of physical activity male بچے لڑکے بہت زیادہ فزیکل ایکٹیو ہوتے ہیں نسبت فیمل بچوں کے اور ایسا ڈفرینس جو ہے ہمیں بہت ارلی انفینسی میں بھی دکھائی دیتا ہے بچے جب بہت چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں اور جب گود میں بھی ہوتے ہیں اس وقت بھی لڑکے جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں لڑکیاں کم ایکٹیو ہوتی ہیں اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا وربل ابلیٹی فیمل میں زیادہ اچھی زیادہ فائن ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بہت جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکے اور ایوریج دو سال کی عمر کے لگ بھگ زیادہ اچھی طرح سے کلیئرلی بولنا شروع کرتے ہیں لڑکیوں کی صورت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں نو مہینے کی عمر میں بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں اور ایک سال کی عمر تک تو تقریباً زیادہ تر لڑکیاں بولنا شروع کر دیتی ہیں لڑکوں میں یہ عمل ذرا دیر سے شروع ہوتا ہے بہت کم لڑکے ہوتے ہیں جو سال سال ڈیڑھ کی عمر میں کلیئرلی بات کر رہے ہوں عموماً دو سال کے قریب بچے جو ہیں وہ بولنا شروع کرتے ہیں hormones affect the development of brain and body which in turn behaviour although gender difference have an evolutionary origin آبزروہیویئر is affect by culture and کم پروسیس یہاں پہ پھر وہی بات غور طلب ہے کہ ڈفرینس یہ جو بہیویئر میں دکھائی دے رہے ہیں کیا یہ صرف ایک انٹرنل پروگرام کی وجہ سے ہے یا ایسا ہے کہ ان میں ایک ٹینڈینسی ہوتی ہے بچوں میں جس کو پیرنٹس زیادہ انکریج کرتے ہیں لڑکے جب زیادہ فیزیکل ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں تو اس میں اور زیادہ ان کو ری انفورس کیا جاتا ہے لڑکیاں ذرا ڈوسائل ہوتی ہیں کام ہوتی ہیں عام طور پہ زیادہ پیسفل ہوتی ہیں ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو زیادہ کمفرٹ میں ہی رکھا جائے زیادہ دیر وہ خاموش رہے زیادہ دیر وہ لیٹی رہے یا سوئی رہے ہو سکتا ہے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے فیمل انفنٹس جو ہیں وہ زیادہ کام اور کوائٹ رہتے ہوں اور جو میل انفنٹس ہیں ان میں فزیکل ایکٹیویٹی کا رجحان زیادہ بڑھ جائے ظاہر ہے یہ ایک ریسرچبل اور ڈبیٹیبل ایشو ہے اس کی ایویڈینس کے لیے بہت سی ریسرچ سپورٹو بھی ہے اور بہت سی ریسرچ سپورٹ نہیں بھی کرتی لیکن جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ریسرچ اس وقت جو اویلیبل ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیسک ڈفرینس اگر دونوں جینڈرس کو کمپیئر کیا جائے تو شاید ٹوٹل کیریکٹرسٹکس کا پانچ پرسینٹ ہے تمام کیریکٹرسٹکس کو اگر دیکھا جائے ان کو پول کیا جائے تو فائیو پرسینٹ ایسی ہوں گی جس میں میلز اور فیمل ڈفرینٹ ہے ninety five percent abilities emotional response characteristics اور اسکلس ایسے ہیں that are common between men and women لیکن ہم ایمپلیفائی کس کو کر رہے ہیں ہم فائیو پرسینٹ کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں نائنٹی فائیو پرسینٹ سیملیرٹی کو اگنور کر رہے ہیں سو جینڈر ایکٹیوسٹ کے لیے جینڈر سائیکولوجسٹ کے لیے جینڈر تھور کے لیے اور جینڈر میں کام کرنے والے اور انٹلیکچوئلس کے لیے اہم ترین بات شاید آج یہ ہوگی کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم 5% پرسینٹ ڈفرینس کو بہت بڑا کر کے دکھا رہے ہیں ان کو ہیوج میکسیمم سائز میں دکھا رہے ہیں اور جبکہ 95% فائیو پرسینٹ سملیرٹیز ہیں ان کو ہم بہت چھوٹا کر کے بہت کم نمایاں کر کے دکھا رہے ہیں اور اکثر اوقات اس کے بارے میں بات کی ہی نہیں جاتی اگر آپ جینڈر ایشوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ پہلے سے اس کے بارے میں کچھ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا یا آج سے نوٹ کرنا شروع کیجیے کہ ہم بہت کم ایسے مضامین پڑھتے ہیں بہت کم ایسے آرٹیکلس پڑھتے ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ مردوں اور خواتین میں کیا کامنالٹیز ہیں because of you talk in those terms then we are talking not about two different entities two different sexes or two different gender then we are talking about human beings اگر ہم صرف ہیومن بیگس کی بات کر رہے ہوں اور کہیں کہ ہیومن بینگز میں یہ اموشنس پائے جاتے ہیں یہ اسکلس پائے جاتے ہیں یہ ابلیٹیز پائی جاتی ہیں اور جب کہ ہم نے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کو اسٹڈی کیا ہو تو اس وقت پھر ہم کامنالٹیز کی بات کر رہے ہوں گے ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ میلز اور فیملز جو ہیں ایک ہی اینٹی کے دو پہلو ہیں totally disintegrated totally different نہیں ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ریسرچ عام طور پہ پڑھتے ہیں اور جتنا پاپولر لٹریچر پڑھتے ہیں اس پہ اس چیز پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ میل میں کیریکٹرسٹکس ہیں میل اسٹرانگ ہوتا ہے عورت ویک ہوتی ہے ہے بیسس کیا بایولوجیکل بایولوجیکل ڈفرینس ڈفرینس یا societal attitude as a result of those اور اسی کے بارے میں لوگوں کو زیادہ انفارمیشن دی جاتی ہے جب ہم انہیں بایولوجیکل ڈفرینس کو ایمپلیفائی کریں گے جو کہ شاید صرف پانچ پرسینٹ ہے اور ہم اگنور کریں گے نائنٹی فائیو پرسینٹ سیملیرٹیز کو اور اسی کے بارے میں لکھیں گے اور لوگوں کو اسی کے بارے میں نالج دیں گے تو نتیجے دن ہمارے سامنے کیا آئے گا نتیجے دن ہم جن لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہوں گے ان کا ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا خاص طور پہ اگر وہ کم عمر ہیں اور بچے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو وہ ان کے دماغ میں یہ بات انگرین ہو جائے گی کہ men and women are two different entities they can not have the same feelings they they cannot cannot have the same attitudes, have the same behaviors, and subsequently, they cannot be treated in the same manner. یعنی بعض اوقات خود باعث اور پریٹس کا باعث بن سکتی ہے سائنٹیفک اپروچ یا سائنٹیفک ریسرچ سائنٹیفک انویسٹیگیشن اگر ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ بنا کر کی جائے تو آپ وہی فیکٹس تلاش کریں گے انہیں فیکٹس تک پہنچیں گے جو آپ آلریڈی جانتے ہیں یا آلریڈی چاہتے ہیں یہی ایک ایشو اس وقت بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے جب ہم مختلف approaches towards the understanding of gender difference کی بات کرتے ہیں بایولوجیکل اپروچ جیسا کہ ہم نے اس کورس کے بالکل شروع میں بھی کہا تھا ایک اسینشلسٹک اپروچ ہے ایولیوشنری پرسپیکٹو رکھتی ہے اور ایک میکسیملسٹ اپروچ رکھتی ہے یعنی میکسیمم ڈفرینس کی بات کرتی ہے دوسری جانب جو سائیکولوجیکل اپروچز ہیں ان میں اس بات کو اسٹریس کیا جاتا ہے کہ سائیکولوجیکل فیکٹر جو ہے وہ زیادہ امپورٹینٹ ہے سوشل فیکٹر زیادہ امپورٹینٹ ہے انوائرمنٹ کے اپنے اثرات ہیں ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور اگر ہم انوائرمنٹل انفلوئنس کو مینپولیٹ کر لیں ان کو سمجھ لیں کلچرل فیکٹر کو ہم کنٹرول کر لیں سوسائٹل ایٹیٹیوڈ کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم بایولوجیکل ڈفرینس کو بہت حد تک سب بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ کو ہم بہت زیادہ کم ہونے پر لے جا سکتے ہیں اور ان کو ہم بہت زیادہ مائلڈ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت سی فیملیز ہوتی ہیں آپ کو اپنے ارد گرد طرح کی فیملیز نظر آئیں گی پہلی طرح کی فیملی وہ ہوگی جس میں مرد اور عورت میل چائلڈ اور فیمل چائلڈ کو بالکل ٹوٹلی مختلف طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے لڑکوں کو اور طرح کے اسکل سکھائے جاتے ہیں لڑکیوں کو کسی اور طرح کے اسکلس لڑکیوں کے اسکلس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گھر کے اندر ان کو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے گھر کے اندر فنکشن کرنا ہوتا ہے لڑکوں کو اس طرح کے اسکل سکھائے جاتے ہیں جس میں وہ گھر کے باہر زیادہ آپریٹ کرتے ہیں بیسک وجہ اس کی یہی ہے کہ میل بچے کو اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے فیمل کو کمزور سمجھا جاتا ہے میل کی اسٹرینگ جو کہ ایک مینٹل پرسپشن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو اس طرح کی ٹاسک دی جاتی ہیں کہ جیسے وہ باہر جا کے گھر کے پالتو جانوروں کا مویشیوں کا دھیان رکھ سکتا ہے وہ کھیت میں کام کر سکتا ہے شہر میں یا تو سودا سلف لا سکتا ہے چھوٹے سے بچے سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ سائیکل چلا کر کسی بھی ڈسٹینس پر جا سکتا ہے یعنی ان کو فزیکل میک اپ کو ایک خاص طرح سے پرسیو کرتے ہوئے پیرنٹس ان کو ویسی ہی ٹاسک ایلوکیٹ کرتے ہیں دوسری طرح کی فیملیز یا دوسری طرح کے اسکولس بھی ہمیں ایسے دکھائی دیں گے جہاں پر میل اور فیمل بچے دونوں ایک طرح سے ٹریٹ ہوتے ہیں دونوں کو ایک طرح کی ٹاسک دی جاتی ہیں ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہیں اس طرح کے سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں آلموسٹ ایک طرح سے پرفارم کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بچیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں جس طرح کے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے ماحول میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو بھی انہیں ٹاسک کے لیے ری انفورس کیا جائے جس کے لیے بچوں کو یا لڑکوں کو کیا جاتا ہے اور اگر دونوں کو ایک طرح کا ماحول پرووائڈ کیا جائے اور ایک طرح کی ری انفورسمنٹ دی جائے تو دونوں سے ہم ایک طرح کے ریزلٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیز اور یہ ڈفرینس ہم مختلف کلچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ کلچر میں فیمل بالکل ہوم باؤنڈ ہیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ فزیکلی فریل ہیں ویک ہیں نازک ہیں اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ محدود کر دیا جاتا ہے میلس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے وہ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اپنی فیملس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اس کو اسی حساب سے ٹریننگ دی جاتی ہے یہ وہ ایشو ہے جو ہم اپنے اگلے تھریٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں یعنی بہیورسٹ یا لرننگ پرسپیکٹو میں اگلے لیکچر میں ہم اسی پرسپیکٹو کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بہیورل اور سائیکولوجسٹ کی نظر میں جینڈر رولس ری انفورسمنٹ کے ذریعے سیکھے جاتے ہیں بعض اوقات کلاسیکل کنڈیشننگ کے ذریعے سیکھے جاتے ہیں اور بعض اوقات آبزرویشنل لرننگ کے ذریعے بے شمار بہیویئرس ہیں جیسے کہ اور بہیویئرس کی طرح سے جینڈر رولس بھی ہم ری انفورسمنٹ اور آپرنٹ کنڈیشننگ کے تحت سیکھتے ہیں اور پھر بے شمار اور ایسے بہیویئر ہیں جو ہم نے کنڈیشننگ کے تحت تو نہیں سیکھے لیکن ہم نے خود اڈاپٹ کیے کیونکہ ہم نے دوسرے لوگوں کو ان بہیویئر میں انڈلج ہوتے ہوئے دیکھا آئندہ لیکچر میں ہم اسی پرسپیکٹو کی بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ